لمبی کہانیاں یہ پورے چاند کی رات تھی تمام جانور جشن منا رہے تھے توجہ سب ریچھ کو بلایا آج رات ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے جنگل کا سب سے پرانا جانور کیا آپ آگے بڑھیں گے وہ میں ہوں یہ میں ہوں ہر طرف سے چیخیں آئیں کئی جانور بے تابی سے ریچھ کے قریب پہنچے ویچ چھا گیا یہ کیسے پتا چل سکتا تھا کہ واقعی سب سے بوڑھا کون ہے بندر کو ایک خیال آیا آئیے ایک مقابلہ کریں اس نے کہا ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں ان کی ترقی یافتہ عمر پر قائل کر سکتا ہے دوسرے جانوروں نے اتفاق کیا چنانچہ مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے ہاتھی بولتا تھا جب میں اس جنگل میں آیا اس نے کہا یہاں کوئی اور جانور بالکل نہیں تھا میں اکیلا ہی گھومتا تھا آہا توتے نے اپنے پر پھڑاتے ہوئے کہا جب میں اس جگہ آیا تھا تو وہاں کوئی جنگل نہیں تھا میں نے ہی درخت لگائے اور ان کی دیکھ بھال کی بالکل صحیح ہرن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میں نے آپ کو بیج لگاتے دیکھا میں آسمان سے سیڑھی سے نیچے آ رہا تھا میں نے سورج چاند اور ستاروں کو لٹکا کر فارغ کیا تھا تمام جانوروں نے ہرن کی تعریف کی یہ ہمارا فاتح ہے انہوں نے سوچا لیکن پھر گیدڑ اپنی جگہ سے اٹھا یہ عمر کے دھیمے وقار کے ساتھ آگے بڑھا وہ سیڑھی جس پر ہرن چڑھ کر سورج چاند اور آسمان کے ستاروں کو لٹکانے کے لیے چڑھا اس نے کہا وہی سیڑھی میں نے بنائی تھی میں نے درخت کو کاٹ کر پٹیوں کی شکل بنائی اور ان سب کو ایک ساتھ باندھا یہ کیسا کام تھا میں نے ہرن کے لیے سیڑھی لگانے کے لیے وقت پر ختم کیا تمام جانوروں نے تالیاں بجائیں یقیناً گیدڑ نے مقابلہ جیت لیا ہے انہوں نے سوچا اچانک رونے کی آواز آئی یہ مینڈک تھا اس نے اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے دوسرے جانوروں کی طرف افسوس سے لہرایا اور کہا جب میں چھوٹا تھا میرا ایک بہترین دوست تھا یہاں اس گیدڑ کا دادا ایک دن میرے دوست نے مجھے پھل کا تحفہ دیا اس پھل میں وہ بیج تھا جو درخت میں الفاقتا تھا جسے گیدڑ سیڑھی بناتا تھا کہ ہرن چڑھ کر سورج چاند اور ستاروں کو لٹکا دیتا تھا بچپن کے دوست کو دیکھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب بہت سی یادیں میرے ذہن میں بھر رہی ہیں اسی لیے میں رو رہا ہوں سب نے مینڈک کی بات غور سے سنی بولنا بند کیا تو گیدڑ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہا تھا ایسی طاقت تھی مینڈک کی کہانی سنانے کی جانوروں نے متفقہ طور پر مینڈک کو مہمان خصوصی قرار دیا اب یہ حقیقی آنسو رویا خوشی کے آنسو پورے چاند کی دعوت شاندار تھی تمام جانوروں نے لطف اٹھایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھنے میں کافی وقت گزارا